حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری قوم یعنی قریش کا دور کفر تازہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کی عمارت کو توڑ کر اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کر دیتا اور اس کا ایک دروازہ پچھلے جانب بنا دیتا کیونکہ قریش نے جب بیت اللہ تعمیر کیا تو انہوں نے اس کی عمارت کو چھوٹا کر دیا تھا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار نو سو چار